حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا انگلیاں سب برابر ہیں مسروق کہتے ہیں میں نے کہا دس دس اونٹ انہوں نے کہا ہاں امام ابو داود رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث محمد بن جعفر نے شعبہ سے اس نے غالب سے روایت کی تو کہا میں نے مسروق بن اوس سے سنا اور اسماعیل نے روایت کی تو کہا مجھے غالب التمار نے ابو ولید کی سنہ سے بیان کی اور حنزلہ بن ابو صفیہ نے غالب سے اسماعیل کی سنت سے بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ستاون